حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے لے جائے اور تمہارے بدلے میں ایسے قوم کو لے آئے جو گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے تو وہ ان کی مغفرت فرمائے صحیح مسلم حدیث نمبر 6965